هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں پس کافروں کے لیے تو آنکھ کے کپڑے بیوند کر کاٹے جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت گرم پانی کا تریڑا بہایا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلا دی جائیں گی اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے وہیں لوٹا دیے جائیں گے جلنے کا عذاب چکتے رہو سامعین آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے مومن اور کافر کا اختلاف صحیح بخاری نے صحیح مسلم اور سورن ابن ماجہ میں ہے ذر رضی اللہ عنہ قسم کھا کر فرماتے تھے کہ یہ آیت حمزہ رضی اللہ عنہ اور ان کے مقابلے میں بدر کے دن جو کافر آئے تھے قطب اور اس کے دو ساتھیوں کے بارے میں اتری ہے صحیح بخاری میں ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں سب سے پہلے اللہ کے سامنے اپنی حجت ثابت کرنے کے لیے گھٹنوں کے بل گر جاؤں گا قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہی کے بارے میں یہ آیت اتری ہے بدر کے دن یہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے آئے تھے علی اور حمزہ اور عبیدہ رضی اللہ عنہم اور ان کے مقابلے میں شیبہ اور رتباء اور ولید اور قول ہے کہ مراد مسلمان اور اہل کتاب ہیں اہل کتاب کہتے تھے ہمارا نبی تمہارے نبی سے اور ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے ہے اس لیے ہم اللہ سے بنسبت تمہارے زیادہ قریب ہیں اور مسلمان کہتے تھے کہ ہماری کتاب تمہاری کتاب کا فیصلہ کرتی ہے اور ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں اسی لیے تم سے اولا ہیں بس اللہ نے اسلام کو غالب کیا اور یہ آیت اتری قطادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراد اس سے سچا جاننے والے اور جھٹلانے والے ہیں مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں مؤمن و کافر کی مثال ہے جو قیامت میں مختلف تھے اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراد جنت و دوزخ کا قول ہے دوزخ کا سوال تھا کہ مجھے سزا کی چیز بنائیے اور جنت کی آرزو تھی کہ مجھے رحمت بنائیے مجاہد رحمہ اللہ کا قول ان تمام اقوال کو شامل ہے اور بدر کا واقعہ بھی اس کے ذمن میں آ سکتا ہے مؤمن اللہ کے دین کا غلبہ چاہتے تھے اور کفار نور ایمان کے بجھانے حق کو پست کرنے اور باطل کو ابھارنے کی فکر میں تھے ابن جری رحمہ اللہ بھی اس کو مختار بتلاتے ہیں اور یہ ہے بھی بہت اچھا چنانچہ اس کے بعد ہی ہے کہ کفار کے لیے آنکھ کے ٹکڑے الگ الگ مقرر کر دیے جائیں گے یہ تانبے کی صورت میں ہوں گے جو بہت ہی حرارت یعنی گرمی پہنچاتا ہے پھر اوپر سے گرم ابلتے ہوئے پانی کا تریڑا ڈالا جائے گا جس سے آتے اور چربی گھل جائے گی اور کھال بھی جھلس کر جھڑ جائے گی سورن ترمیدی میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ اس گرم آنکھ جیسے پانی سے ان کی آتے وغیرہ پیٹ سے نکل کر پیروں پر گر پڑیں گی پھر جیسے تھے ویسے ہو جائیں گے پھر یہی ہوگا ابن جری قبری میں ہے ابن عباس صدی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے لگتے ہی ایک ایک عضو بدن جھڑ جائے گا اور ہائے وائے کا غل مچ جائے گا جب کبھی وہاں سے نکل جانا چاہیں گے وہیں لوٹا دیے جائیں گے سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جہنم کی آنکھ سخت سیاہ بہت اندھیرے والی ہے اس کے شعلے بھی روشن نہیں نہ اس کے انگارے روشنی والے ہیں پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی یہ روایت مصدرک حاکم کی ہے زید رضی اللہ عنہ کا قول ہے جہنمی اس میں سانس بھی نہ لے سکیں گے فضیل ابن عیاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم چھوٹنے کی تو آس ہی نہیں رہے گی پیروں میں بوجھل بیڑیاں ہیں ہاتھوں میں مضبوط ہتھ کڑیاں ہیں ہاں آگ کے شعلے انہیں اس قدر اونچا کر دیتے ہیں کہ گویا باہر نکل جائیں گے لیکن پھر فرشتوں کے ہاتھوں سے گھن کھا کر تہ میں اتر جاتے ہیں ان سے کہا جائے گا کہ اب جلنے کا مزہ چکھو جیسے اللہ نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر بیس میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے ان سے کہا جائے گا کہ اس آنکھ کا عذاب برداشت کرو جسے آج تک جھٹلاتے رہے زبانی بھی اور اپنے اعمال سے بھی